قولوا بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا الحمد للہ الرحمٰن الرحیم مالک کولونا کنستین قولوا اهدنا الصراط مستقیم یہاں کولو مقدر نکالیں گے اللہ ہمیں کہتا ہے لوگوں تم کہو لوگوں تم کہو دیکھو اب لکھا ہے تمہارے پاس بسم اللہ کے نیچے اوپر لکھا ہے پولو اوپر لکھا ہے لکھا ہے نا ہاتھ رکھو کہاں ہے بسم اللہ کے اوپر لکھا ہے اوپر پولو اور الحمد کے اوپر بسم اللہ کے قریب بھی لکھا ہے قولو لکھا ہے نا لکھا ایا کا نابو کے کے نیچے لکھا ہے قولو لکھا ہے اور ساتھ لکھا ہے آداب خدا بندی کیا لکھا ہے آداب ہے خدا بندی پاک کے اور ایا کا نسطین کے ایا کا کے نیچے بھی کیا لکھا ہے اولو اور اہدنا کے نیچے بھی کیا لکھا ہے اولو یہ پانچ جگہیں ہیں جہاں اولو مقدر نکالیں گے اللہ نے ہمیں فرمایا کہ بندے مجھے یوں کہو مجھ سے یوں درخواست کرو بات ہونی ہے اب اس تقریر سے ایک بڑا سوال ہوتا تھا وہ رفع ہو گیا وہ سوال کیا ہوتا تھا ملحدین نے سوال کیا ہے کہ تم کہہ دو یہ قرآن خدا نے اتارا ہے اب اللہ کہہ رہا ہے الحمد للہ رب اللہ کہتا ہے کا نابود اللہ کس کو کہتا ہے ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اللہ کہتا ہے اے فراط المستقیم جی اللہ کہتا ہے ہمیں سیدھی راہ پر چلا اللہ کس کو کہہ رہا ہے کہ مجھے سیدھی راہ پر چلا تو سمجھ آیا سوال جواب آ گیا کہ یہ اللہ نہیں کہہ رہا کون کہہ رہے بندے کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ تم ایسا کہو تم اس طرح مجھے درخواست دو چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان الحمد للہ العالمین الرحمن الرحیم کا پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی ہے سمجھ رہے ہو یا کا نسطین کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے پھر جب کہتا ہے ہدن سراط المستقیم تو اللہ کہتا ہے میں نے اپنے بندے کی دعا منظور کر لی ہے یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اس طرح کہو اللہ نہیں کہہ رہا ہم بات سمجھیں گے بس یہ ختم ہو گئی بات <coughs> اب اندر شروع ہو رہے ہیں پہلا فائدہ حضرت پہلا فائدہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ جار مجرور ہے کیا ہے اور ہر جار مجرور کو متعلق کی ضرورت ہوتی ہے اس کا متعلق مؤخر مقدر کریں گے کیا کریں گے اصل بات یہ ہے کہ مشرقین مکہ جب کوئی متبرک کام شروع کرتے تھے تو وہ اپنے بزرگوں کا نام لیتے تھے کہتے تھے بسم اللہ تل عزا کیا کہتے تھے ہاں لات و عزا کے نام کی برکت سے میں شروع کر رہا ہوں لات و عزا کے نام کی برکت سے میں پڑھ رہا ہوں لات عزا کے نام کی برکت سے میں کھا رہا ہوں میں پی رہا ہوں وہ یہ کہتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے موحد کو اس کے مقابلہ میں یہ آیت دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے موحد تو یہ کہا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم استعینو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپرآ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرب ہو اللہ کے نام کے ساتھ میں پیتا ہوں اللہ کے نام کی برکت سے میں کھاتا ہوں اللہ کے نام کی برکت سے میں پڑھتا ہوں اللہ کے نام کی برکت سے میں شروع کرتا ہوں سمجھا یہ ان کے مقابلے میں آئی ہے تو چونکہ وہ لوگ سمجھو بات چونکہ وہ لوگ اپنے بزرگوں کے نام کو مقدم اور اس کھیل کو جس کو شروع کرتے تھے اس کو مؤخر ذکر کرتے تھے حسر پیدا کرنے کے لیے تو اس کے مقابلے کے اندر ہمیں بھی حکم ہوا ہے کہ ہم اپنے اللہ کا اور اپنے معبود کے نام کو مقدم اور اس کھیل کو مؤخر کریں تاکہ ان کا مقابلہ ہوئے حسر پیدا ہوئے اور ان کا مقابلہ بات سمجھیے اب آپ کے پاس عبارت لکھی ہوئی ہے سمجھا سی ماخذ نمبر ایک میں شروع کر رہا ہوں یہ باہر جو ہاشی ہے اوپر دیکھو اوپر یہ ماخذ نمبر ایک ہے اوپر کہاں ہے یہ کھڑا ہے انگلی کے اوپر عبارت ہے اسما نظر آ گیا ہے سب کو سارے انگلی رکھو نا مجھے پتا چلے کہ باقی تمہیں ملا ہے ایسے نہیں کہہ رہے تم ایسے ہی بعد اوقات کہتے رہتے ہیں ساتھی میں بھی دیکھ رہا ہوں ہاں بکانو جب داؤن اب اسمائے آلحت اپنے معبودوں کے ناموں کے ساتھ شروع کیا کرتے تھے فجقول بسم اللہ و بسم ال پس واجب ہوا ائی یک سے دل موحدو جو کہ ارادہ کرے موحد مانا اختصاص اسم اللہ و اجلّہ کا ساتھ ابتدا سے اور یہ اختصاص کیسے پیدا ہوگا یہ زا ہے اس مشارہ اور یہ اختصاص ہوگا بے تقدیم ہی بوجہ مقدم کرنے لفظ اللہ کے تاخیر الفیل اور مؤخر کرنے سمجھ رہے ہو اگلی بات یہ ہے مدارک اور کشاف کی علامہ جمال بن نصیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ ملا جمال ہے ملا جمال کیا ہے ملا جمال ہے شرح جانی کا حاشیہ ہے بڑا قیمتی حاشیہ ہے بہت مشکل حاشیہ ہے آج تو میرا خیال ہے مولویوں کو بھی اس کا نام نہیں آتا سمجھا سی اردو شرحیں آ گئی ہیں مولوی وہ دیکھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں اب دیکھو ملا جمال فرماتا ہے وہ انما قدار مؤخراً کیوں ہے ماتن نے عامر کو مؤخر مقدر کیا ہے ما ان حق کا تقدیم حالانکہ عامر کا حق یا مقدم ہونا افادت حسر حسر کا فائدہ دینے و ردن عل المشرقین اور مشرقین پر رد کرنے کے لیے ہے تو قانون یقول بسم اللہ نف آلو وغا بسم اللہ عزا ہم لات عزا کے نام کے برکت کے ساتھ ہم اس طرح کریں گے اخرا افعال من ذکر مت خدو ہو معبود مؤخر کرتے تھے اپنے افعال کو ذکر ان ہستیوں سے جنہیں وہ معبود سمجھتے تھے یعنی معبود کا نام مقدم افعال کو مؤخر تفخیم الشان ہی بتقدیم اس کو مقدم کر کے اس کی شان میں عظمت پیدا کرنے کے لیے سجا جب المغدے مبحد پر واجب ہے جو کہ عقیدہ رکھے اس برکت وغیرہ کا اللہ کے نام کے اندر فعین الحقیق و بے بات لائق جو ہے اس بات کے کون ہے اللہ ہی ہے اچھا اور فائدہ حضرت الحمد للہ کیا لگ ہے الحمد للہ والے جملے میں حسر ہے اس جملے میں کیا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے بلکہ اس کا ہے ساری تعریفیں صرف اللہ کے لیے ساری تعریفیں وہ بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ اللہ تو اس کے کیا مراد ہے پہلے یہ سمجھو اس جملے کے اندر کیا ہے حسر کی وجہ کیا ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ القرآن جو فصر و باز قرآن بعض بعض کی تفسیر کرتا ہے اللہ پاک نے اس مضمون کو اور جگہوں پر حسر کے کالمات کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اللہ نے اس مضمون کو اور جگہوں پر حسر کے تعلیمات کے ساتھ ذکر فرمایا ہے مثلا ایک جگہ پر فرمایا خلی اللہ ہل ہم کیا فرمایا خلی اللہ ہل ہم للہ جار مجرور کو مقدم الحمد کو مؤخر کیا اور تقدیم ماہر کو تاخیر یفید الاسرا اور خود للہ کا لام جو ہے یہ خود اختصاص کا معنی دے رہا ہے اللہ کی تقدیم بھی اور للہ کی لام بھی یہ دونوں کس کا فائدہ دے رہی ہے اثر اور اختصاد اور جگہ پر ہے بالا الحمد ولاثرا بالا الحمد اللہ ہی کے لیے ہے حمدیں اور تعریف دنیا میں بھی اور آخر میں بھی جہاں بھی لہو جار مجرور مقدم الحمد و مبتدا مؤخر ہے تقدیم ماحق تاخیر جفید الحسرا اور لہو کا لام جو ہے یہ لام خود اختصاص کا معنی دے رہا ہے اس طرح اس کے اندر کیا ہے حسر اور اختصاص اور جگہ پر ہے ہم تو ہوا سماوات بل ارد اللہ ہی کے لیے تعریف تعریفیں آسمانوں میں اور یہاں بھی لہو ہے لہو جار میں ضرور مقدم ہے تقدیم ماہ کو جو جفید الحسرا اور لہو کا لام جو ہے یہ بھی کس کا فائدہ دے رہا ہے اختصاص کا تو اس طرح اس کے اندر کیا ہے حسر ہے تو چونکہ اللہ اللہ تبارہ کا وطارہ نے اس مضمون کو اور جگہوں پر حسر کے کالمات کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اس لیے یہاں بھی کیا ہوگا ایک بات تو یہ ہے دوسری وجہ دوسری وجہ جناب من یہ ہے کہ الحمد للہ الحمد و مبتدا معرف بلام ہے کیا ہے اور قانون ہے کہ معرف بلام جب بنے مبتدا یا بنے خبر تو وہاں حسر ہوا کرتا ہے کیا ہوتا ہے اب نیچے نیچے آپ کے پاس عبارت لکھی ہے نیچے نیچے ماخذ ایک لکھا ہے کہاں ہے نیچے سے اوپر شمار کرو تیسری سطح ہے وظیفت تقدیم الخبر جاسل من تقدیم الحمد ما ان وظیفت تقدیم الخبر خبر کو مقدم کرنے والا وظیفہ وہ خبر کو مقدم کرنے سے حسر پیدا ہوتا ہے نا وہ تقدیم میں آپ کو تاخیر یفید خبر کو مقدم کرنے والا وظیفہ وہ حاصل ہو رہا ہے الحمد کو مقدم کرنے سے المبتدا المعرف اب اللہ جو کونوں مقصور خبر کیونکہ مبتدا معرف باللہ یہ خبر پر بند ہوا کرتا ہے کیا ہوا کرتا ہے بند ہوا کرتا ہے یہ ملا جمال کی عبارت ہے ماخذ نمبر دو بھی پڑھ لو بل حاصل ان المعرف جن سے خلاصہ یہ ہے کہ لام بلا مل جنس اگر اسے مرتضا بنایا جائے تو وہ بند ہوگا خبر پر برابر ہے کہ خبر معرفہ یا نہ ہو اور اگر اسے خبر بنایا جائے تو وہ بند ہوگا مبتدا پر بات سمجھ آ رہی ہے اچھا تیسری وجہ الحمد للہ للہ کا لام جو ہے یہ اختصاص کا فائدہ دے رہا ہے للہ کا لام یہ کس کا فائدہ دے رہا ہے اس لیے بھی الحمدللہ میں چاہے حسر الحمد الحمدللہ میں چاہے حسر اور اختصاص ہے اس لیے کہ للہ کا لام جو ہے یہاں کس کے لیے ہے اختصاص کے لیے ہمیں یہی نا بات ہے یہ نیچے عبارت لکھی ہے بالکل نیچے نیچے بالکل نیچے بلام الداخلت تو الاسم شریف ہے یا لام الاختصاص ہے نظر آ رہا ہے لام جو داخل ہے اس میں شریف پر یعنی اللہ پر یہ لام اختصاص ہے فت القدیر اور مظہری کا حوالہ ہے اب اندر آ جاؤ حاشیے پر ولادین کے نیچے جو حاشیہ لگا ہے دوسرا ماخذ لکھا ہے بلا حاجت تقدیم الخبر خبر کو مقدم کرنے کی ضرورت نہیں ہے لے اختصاص اختصاص کے لیے حاصل کرنے کے لیے لے حصول ہی تعریف مل جر کیونکہ یہ اختصاص لام تعریف اور لام جر سے حاصل ہو رہا ہے مہا سمجھیے خلاصہ یہ کہ الحمد والے جملے کے اندر کیا ہے حسر اور اختصاص حسر اور اور کتنی وجوہ ہیں کتنی وجوہ ہیں پہلی وجہ کیا ہے کہ اس جملے کو اس مضمون کو اللہ نے اور جگہ پر حسر کے کلمات کے ساتھ ذکر فرمایا ہے دوسری وجہ کیا ہے کہ مبتدا محرف باللام حسر کا فائدہ دیتا ہے تیسری وجہ کیا ہے کہ للہ کا لام خود حسر کا اور اقتصاد کا فائدہ دے رہا ہے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 کل کے سبق میں پڑھا تھا کہ الحمدللہ کے جملے کے اندر حسر اور تخفیف ہے اور اس کی کتنی وجوہ ہیں تین وجوہ ہیں آج دوسرا فائدہ کر رہا ہوں کہ الحمدللہ کا نام اس کے بارے میں بقیہ مفسرین سارے فرماتے ہیں کہ یہ لام استغراب کا ہے کون سا لام ہے استغراب کا ہے اور اس کے اندر تمام حمدے داخل ہیں اور اس کا معنی ہے کہ ساری تعریفیں جو ہیں وہ صرف اللہ کے ہیں یہ اس کا معنی ہے اب زبردست سوال ہوتا ہے کہ اگر الحمدللہ کو خبر بناؤ تب بھی اور اگر انشاء بناؤ انشاء کے معنی میں ہے تو جملہ خبریہ معنی انشاء والا بناؤ تب بھی ہر حال میں سوال ہوتا ہے کہ ساری حمدیں تو اللہ پر بند نہیں ہیں بلکہ غیروں کی حمدیں بھی پائی جاتی ہیں خود قرآن مقدس کے اندر پہاڑوں کی تعریف موجود ہے درختوں کی پانی کی تعریف موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خود محمد اور احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری چیزوں کی تعریف کرنا بھی جائز ہے تو جب دوسری چیزوں کی تعریف کرنا جائز ہے تو پھر الحمد للہ والا حسر جو ہے کہ تمام تعریفیں اللہ پر مختص اور بند ہیں کسی کی کوئی تعریف نہیں آئے یہ تو درست نہ ہوا سوال سمجھ آیا ہے اسی طرح <clears throat> اسی طرح جناب من اللہ تبارک و تعالی نے خود تعریف فرمائی ہے کئی چیزوں کی تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں بزرگان دین کہ یہ سارا عالم جو ہے یہ سارا کے سارا عالم یہ مصنوع ہے اور اللہ تبارک اس کا آنے اور بنانے والا ہے قانون ہے کہ مصنوع کی تعریف در حقیقت خانے کی تعریف ہوتی ہے کوئی چیز عمدہ بنی ہوئی ہو تو اس کی عمدگی کی تعریف کی جائے تو گویا اس کے بنانے والے کی تعریف ہے کہ بنانے والے نے اس کو کیسا عمدہ بنایا ہے وہ بڑا کاریگر تھا کہ اس چیز کو اس نے عمدہ بنایا ہے سارا جہان مصنوع ہے اللہ تبارک و تعالی خانے ہے تو اس جہان کی تعریف جو ہے اور جہان کی چیزوں کی تعریف یہ بھی در حقیقت کس کی تعریف ہے خانے اور اللہ کی تعریف ہے تو اس کا مطلب یہ کہ نتیجہ یہ نکلا کہ ساری تعریفیں پھر بھی کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے ہیں سوال سمجھ آئے جواب سمجھ آیا ہے لیکن پھر سوال ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنے والے لوگ جو ہیں بزرگوں کو پکارنے والے پیروں نبیوں ولیوں فقیروں کو پکارنے والے بتوں کو پکارنے والے وہ اپنے بزرگوں کی تعریفیں کرتے ہیں کہ ہمارے معبود مشکل کشاہ ہیں حاجت روا ہیں حاضر اور ناظر ہیں اور جب تم سوال کرو گے وہ بھی یہی کہہ دیں گے کہ یہ بزرگ جو ہیں یہ خدا کے بنے ہوئے ہیں ان کے کمالات بھی خدا کے دیے ہوئے ہیں ان کی تعریف در حقیقت کس کی ہے اللہ کی تعریف ہے پھر تو وہ بھی یہ کہہ دیں گے سوال سمجھ آیا نہیں اگر تم یہی کہتے ہو کہ اس عالم کی تعریف اور اس عالم کے اندر کی چیزوں کی تعریف در حقیقت اللہ کی تعریف ہے تو پھر تو غیر اللہ کے عابد جو ہیں وہ اپنے معبودوں کے کمالات بیان کریں گے ان کی تعریفیں کریں گے جب تم سوال کرو گے وہ کہیں گے میاں یہ سارے کمالات اور ان کی دوات اور ان کی صفات اللہ کی عطا کردہ اور اللہ کی دی ہوئی ہے تو ان لوگوں کی تعریف در حقیقت کس کی ہے اللہ کی تعریف ہے یہ چیزیں مصروع ہیں اور اللہ ان کا کیا ہے خانے ہیں اس لیے یہ ایک لمبا سلسلہ ہے سوال و جواب کا مولانا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الحمد کا لام استغراق کے لیے نہیں ہے استغراق کے لیے بلکہ یہ لام عہد خارجی کا ہے کون سا لام ہے ہاں یہاں ہر تعریف مراد کتان نہیں ہے یہاں ہر تعریف مراد کتان نہیں ہے یہاں ما فوق الاسباب تعریف مراد ہے کیا مراد ہے ما فوق الاسباب حمد ہم دے مراد ہیں بیٹے دینا بیٹیاں دینا عزت دینا کاروبار میں ترقیاں دینا سمجھ رہے ہو بیمار کرنا تندرست کرنا ما فوق الاسباب جو صفات ہیں نا اور افعال ہیں وہ یہاں مراد ہے مشرق کہتا ہے کہ میرے بزرگ میرے معبود وہ بھی مختار کل متصرف ہیں وہ سمجھ رہے ہو مجھے عزت فلاں بزرگ نے دی ہے مجھے بیٹا فلاں پیر نے دیا ہے وہ لوگ اپنے پیروں اور اپنے بزرگوں کی معافوں کا اسباب تعریفیں کرتے ہیں اللہ نے فرمایا الحمدو الحمد یہ تمام ما کا الاسباب تعریفیں صرف اللہ کے لیے کسی نبی ولی کے لیے نہیں ہے یہ بیٹے دینا عزت دینا بیمار کرنا تندرست کرنا خوش کرنا مغموم کرنا یہ کاروبار میں ترقی اور تنزلی کرنا یہ مافوقل اسباب صفات اور افعال اور تعریفیں جو ہیں وہ یہاں مراد ہیں اور ہر تعریف یہاں مراد نہیں ہے اس لیے فلاح اعتراض اب کوئی اعتراض ہی نہیں آئے گا یہ جو تعریفیں ہم کرتے ہیں مثال سپیکر کی تعریف ہے پنکھے کی تعریف ہے بندے کی تعریف ہے پہاڑ کی وغیرہ وغیرہ یہ ساری ماتا اسباب تعریفیں ہیں یہاں وہ مراد ہی نہیں ہے پھر یہاں جو حسر پیدا کیا جا رہا ہے تخصیص پیدا کی جا رہی ہے وہ ما فوکل الاسباب ماں فوکل اسباب تعریفیں اور حمد مراد ہیں کہ جو مشرق اپنے معبودوں کے لیے تعریفیں کرتے ہیں اللہ نے فرمایا ان کے لیے نہیں بلکہ بلکہ اللہ کے لیے ہے بات رہی ہے جی؟ یہ فائدہ ختم ہو گیا آگے لگ ہے رب العالمین ربا یا رب و ربن یہ مشتق ہے تربیت پہلی بات تو یہ ہے کہ رب مزدر ہے اور بعد علماء فرماتے یہ بے معنی اسم فائل ہے مزدر معنی اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کو اسم فائل کے معنی میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ موبائل احاطہ بولا گیا ہے کیوں بولا گیا ہے جس طرح زید العادن آپ کہتے ہو حالانکہ ہونا چاہیے تھا زید الد لیکن مبارکہ کرنے کے لیے کہ زید نے اتنا انصاف کیا اتنا انصاف کیا کہ گویا خود عادل بن گیا تو اللہ تبارک مطالعہ کی یہ صفت ربوبیت اور تربیت والی جو ہے اتنا اس میں پائی جاتی ہے بدرجۂ عتم کی گویا خدا خود رب ہے کیا ہے خود رب ہے یہ مزر بولا گیا ہے یہ مبالغہ پیدا کرنے کے لیے بات سمجھیے جی؟ تربیت کس کو کہتے ہیں حضرت تربیت کہتے ہیں تبلیغ الشے الا کمال ہی شع ان ف ان حسب استعداد ہل ازلی تبلیغ شع الا کمال ہی الا حے ان ف شع ہس استعداد ہل ازلی کسی چیز کو تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے حد کمال تک پہنچایا جائے اس کی استعداد ازلی کے مطابق استعداد ازلی کے مطابق میری طرف دیکھو مثلا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اس کو روزانہ گھی کھلاتی ہے نہیں کھلاتی رواج ہے نا جی بچہ پیدا ہوتا ہے تو روزانہ اس کو تھوڑا تھوڑا گھی کھلاتے ہیں سمجھا جی اگر بچے کو پہلے دن ایک پاؤ گھی کھلا دیا جائے تو اسی وقت بچہ مر جائے گا مرے گا نہیں مرے گا تھوڑا تھوڑا گھی دیتی ہے آدھا چمچ گھی دے گی پھر کچھ دن بڑھے گا پھر ایک چمچ کرے گی پھر اور بڑھے گا پھر ڈیڑھ چمچ کرے گی اس طرح یعنی تھوڑا تھوڑا اس کا گھی بڑھاتے جائیں گے اسی طرح اس کو جو روزانہ غذا اور دودھ دیں گے پہلے دن تھوڑی پھر اس کے بعد زیادہ پھر اس کے بعد زیادہ وہ جوں جوں بڑھتا جائے گا غذا بھی بڑھتی جائے گی یکدم اس کو غذا زیادہ نہیں دی جاتی مطلب ہے شہ ان شئے ان کا کہ کسی چیز کو اس کے حد کمال تک پہنچانا لیکن شعین ان فشے ان تھوڑا تھوڑا کر کے بے حسب استعداد ازلی اس کی جو ازلی استعداد ہے یعنی اللہ نے اس میں جو رکھی ہے اس کے مطابق سمجھ رہے ہو پھر اس کے دو رکن ہیں کتنی رکن ہیں دو ایک رکن تو یہ ہے کہ اس شے کے جو نقصانات ہیں ان نقصانات سے اس شے کی حفاظت کی جائے اور نقصانات ہٹائے جائیں نقصانات جو ہیں ان سے اس شہ کی حفاظت کی جائے اور نقصانات دفاع کیے جائیں اور دوسرا رکن ہے کہ اس کے جو منافع ہیں اس کو پہنچائے جائیں مثال کے طور پر درخت آپ لگاتے ہو زمین میں تو اس کی حفاظت کرتے ہو گرمی سے بھی اس کو بچاتے ہو سردی سے بھی اس کو بچاتے ہو اور جس قدر اس کو پانی ضرورت ہے پانی بھی دیتے ہو اگر وہ بیمار ہو جائے اور اس کو دوائی کی ضرورت ہوتی ہے تو دوائی بھی دیتے ہو درخت کو سمجھا نا سی تو اس طرح حفاظت کر کر کے نقصان دفع کر کر کے منافع اور غذا پہنچا پہنچا کر ایک دن جو ہے وہ درخت جو ہے بن جاتا ہے تنو منتوانا سمجھاؤ تربیت کر کر کے تھوڑا تھوڑا اسے بڑھا کر درخت بنا دیتے ہو تو دو رکن ہیں تربیت کے ایک ہے منافع پہنچانا ایک ہے نقصانات نقصانات دفا کرنا ہٹانا پھر یہ تربیت جناب دو قسم ہے کتنی قسم ہے ایک ہے تربیت جسمانیہ اور دوسری ہے تربیت روحانیہ تربیت جسمانیہ تو یہ ہے کہ انسان کے جسم کی تربیت کی جائے انسان کے جسم کے نقصانات دفع کیے جائیں اور جسم کے جو منافع ہیں وہ اسے پہنچائے جائیں غذا دودھ وغیرہ وغیرہ سمجھا سی یہ وظیفہ ہے والدین کا جن کا وظیفہ ہے والدین کرام کا وظیفہ ہے وہ یہ کام کرتے ہیں اللہ نے ان کے ذمے لگا دیا اور دوسری ہے تربیت روحانیہ تربیت روحانیہ چاہے کہ روح کے منافع پہنچائے جائیں اور روح کے نقصانات ہٹائے جائیں یہ وظیفہ ہے انبیاء کرام اور علماء کرام اور صلحائے نظام کا یہ وظیفہ ہے کہ انسان کی روح کی وہ تربیت کیا کرتے ہیں سمجھ رہے ہو اللہ تبارک و تعالی انسان کے روح کا بھی مربی ہے اور جسم کا بھی مربی ہے سمجھا دونوں چیزوں کی تربیت کرتا ہے عجیب بات حضرت یہ ہے کہ جو چیزیں انسان کے جسم کی تربیت کرتی ہیں وہ روح کو مردہ کرتی ہیں جو چیزیں جسم کی تربیت کرتی ہیں وہ روح کو اور جو روح کی تربیت کرتی ہیں وہ جسم کو مردہ کرتی ہیں مثلا جسم کی تربیت کے لیے ہے موٹے ہونے کے لیے اور طاقتور ہونے کے لیے روزانہ دودھ پیو روزانہ گوشت کھاؤ ہر وقت پھل فروٹ کھاؤ یہ وہ فلانا فلانا اس کے ذریعے انسان کی روح مردہ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے زیادہ غذا کھانے سے زیادہ عمدہ غذا کھانے سے انسان کی روح کیا ہوتی ہے مردہ ہوتی ہے اور روح کیسے زندہ ہوتی ہے روزہ رکھو پچھلی رات اٹھو نماز پڑھو تحجد پڑھو پانچ وقت فرض نماز با جماعت پڑھو وضو کرو عبادت کرو اس کے ذریعے روح زندہ ہوتی ہے لیکن جسم مردہ ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے شریعت مقدسہ کے اندر کھانے کی بھی حد مقرر کر دی ہے کھانے کی بھی اور پینے کی بھی حد مقرر کر دی ہے پہننے کی بھی حد مقرر کر دی ہے اور عبادت کی بھی حد مقرر کر دی ہے عبادت کی بھی حد معین کر دیا کہ اس سے زیادہ عبادت نہیں کر سکتے حدیث میں آیا ہے نا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے میری شادی کی سمجھا کہ یہ بڑا صوفی انسان تھا ساری ساری رات جاگتا نفلے پڑھتا دن کو روزے رکھتا تھا میرے باپ نے میری شادی کی اور روزانہ میری بیوی سے پوچھے کہ میرا بیٹا تیرے ساتھ کس طرح گزار رہا ہے میری بیوی بھی کہتے بڑا اچھا آدمی ہے بڑا نیک آدمی ہے جب کچھ عرصہ گزر گیا تو میری بیوی نے آخر بات بتا دی اسے کہ بندہ تو بڑا اچھا ہے صوفی ہے لیکن کبھی ہمارے قریب نہیں آیا ساری ساری رات مسلح پہ کھڑا رہتا ہے ہم جب دن کو روزہ رات کو نفل اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے آج نہ صحیح کل صحیح ٹھیک ہو جائے گا لیکن عرصہ گزر گیا روزانہ جب بھی وہ پوچھے تو میری بیوی کہہ دے کہ وہ جب سے شادی ہوئی ہے میرے قریب کبھی نہیں آیا آخر اس نے تھک کر نبی علیہ السلام کو تسلیم کو شکایت کر دی کہ حضرت آپ کا شاگرد صوفی تھا وہ تو اس طرح کر رہا ہے بیوی کے قریب ہی نہیں جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور ناراض ہوئے آپ نے فرمایا تم سب سے زیادہ متقی اور خدا سے ڈرنے والا میں ہوں میرے دل کے اندر جتنا خوف ہے اور کسی کے دل میں نہیں ہے سمجھا ان نفس کا علیہ کا حق ہے تیرے نفس کا بھی حق ہے تیری بیوی کا بھی حق ہے تیرے مہمان کا بھی حق ہے تیرے رب کا بھی حق ہے سمجھا خبردار یہ ساری رات تو نہیں جاگ سکتا صرف رات کے پچھلے حصے میں جاگنا ہے اور روزہ میں روزہ بھی نہیں رکھ سکتا مہینے میں تین روزے رکھو بس اس سے زیادہ کی اجازت نہیں آخر میں نے زور لگایا میں نے کہا خدا کے لیے مجھے اجازت دو مجھے تو طاقت ہے روزہ رکھنے کی اور میں چلو تجھے اجازت ہے کہ دابودی روزے رکھ تو داود علیہ السلام کے روزے جو ہے ایک دن روزہ ایک دن چھٹی ایک دن روزہ ایک دن چھٹی یہ تجھے اجازت ہے اور ہفتے میں ایک ختم کیا کر اسے زیادہ نہیں پا سکتا تو حضرت نے شریعت کے اندر عبادت کی بھی حد مقرر فرما دی ہے عبادت کی بھی حد مقرر کر دی ہے اور جسمانی تربیت اور غذا کی بھی حد معین فرما دی گئی ہے تاکہ روح اور جسم دونوں کی بیک وقت تربیت ہوتی رہے سمجھا اگر جسم گھول گھول کے ختم ہو گیا تو ظاہر عبادت ہی ختم ہو جائے گی جسم ہے تو عبادت ہے جسم ختم تو عبادت ہی ختم اس لیے جسم بھی باقی رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی ہوتی رہے دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے رہے اللہ نے دونوں چیزوں کی تربیت فرمائی ہے روح کی بھی اور جسم کی بھی سمجھ رہے آگے لگ کھڑا ہے العالمین عالمین جمع ہے عالم کی عالم کے بارے میں حضرت دو قول ہیں ایک قول یہ کہ عالم بر وزن خاتم یہ اسم آلہ ہے عالم بر وزن خاتم اسم اعلیٰ ہے ما یو علم و بہی عالم بے مانا وہ چیز جس کے ذریعے اللہ کا پتہ چلے سمجھا جی؟ اور اللہ کا پتہ ہر چیز کے ذریعے چلتا ہے درخت بھی خدا کا پتہ بتا رہا ہے زمین بھی خدا کا پتہ بتا رہی ہے یہ پانی ہے یہ سمندر ہے یہ پہاڑ ہیں آسمان ستارے چاند سورج ہر ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی ذات پاک پر دلالت کر رہی ہے تو سارا جہان جو ہے کیا ہے عالم ہے سارا جہان کیا ہے عالم ہے اس لیے کہ ما یو علم و خانے ہو اس جہان کے ذرے ذرے کے ذریعے اللہ کا پتہ چلتا ہے اور دوسرا قول یہ کہ عالم جو ہے یہ اسم جمع ہے چاہے اسم جمع کس کو کہتے تم نے سب یاد کیا ہوا ہے جمع اسم جمع اسم جمع وہ لفظ ہے جو لفظ مفرت کا ہو اور معنی جمع والا ہو لفظ مفرت کا جس طرح قوم ہے راحت ہے یہ الفاظ تو مفرد ہیں لیکن معنی کیا ہے جمع والا ہے تو عالم جو ہے یہ لفظ مفرد ہے لیکن معنی اس کا کیا ہے جمع والا ہے سارا جہان کو شامل ہے کتنی معنی ہو گئے دو یہاں عالمین اور عالم سے کیا مراد ہے اس کے اندر تین قول ہیں کتنی قول ہیں ایک کال تو یہ ہے کہ اس سے مراد فقط انسان ہے کیا مراد ہے پرانے پاک کے اندر بھی آیا ہے فقط انسان مراد لیے گئے ہیں جیسے اطاطون اطاطرہ من العالمین آیا ہے پرانے پاک کے اندر اور ایک کال یہ ہے کہ اس سے مراد جن و انس یہ ساقا دو مخلوقیں ہیں نا مکلف جنات اور انسان بس یہ مراد ہے لیکن راجہ قول تیسرا ہے جو عرض کر رہا ہوں کہ یہاں عالم سے مراد کلو ماسیو اللہ تعالی کیا مراد ہے ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا ہے وہ یہاں عالمین کے اندر داخل ہے کیا مطلب ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ جہان کا ذرہ ذرہ اللہ کی زیر تربیت ہے اس جہان کا کوئی ذرہ اس جہان کی کوئی چیز ایسی اللہ کی تربیت کا محتاج ہے اور اللہ سارے جہان کی تربیت فرما رہا ہے اللہ سارے جہان کو پال رہا ہے سمجھا کلو ما یو علم و بہستانے ہر وہ چیز جو اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا ہے وہ ساری کی ساری جو ہے اللہ کی مربوب ہے اور اللہ ہر چیز کا کیا ہے اللہ کیا ہے رب ہے اور ہر چیز کیا ہے مربوب ہے کوئی ذرہ کوئی چیز اس جہان کی اللہ کی تربیت سے مستثنا اور مستغنی نہیں ہے یہی مراد ہے بات سمجھ تھی حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بڑے عالم گزرے ہیں علامہ گزرے ہیں سمجھا تھی شیخ الحد رحمہ اللہ کے شاگرد تھے شاگرد خاص اور اللہ انور شاہ کشمیری رحم اللہ کے ہم درس تھے جنہوں نے انگریز سے ہندوستان پاکستان کو آزاد کروایا سمجھا نا <coughs> بڑے عالم تھے وہ بھی بڑے سیاسی اور بڑے مدبر اور بڑے عالم تھے سمجھا سی وہ فرماتے ہیں کہ عالمین سے مراد اقوام عالم ہے عالمین سے کیا مراد ہے اقوام عالم اب وضاحت کر رہا ہوں اس بات کی آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دو درجے ہیں کتنے درجے ہیں پہلا درجہ ہے اصلاح عرب پہلا درجہ کیا ہے پہلا درجہ آپ کی نبوت کا یہ ہے کہ آپ عرب کے اصلاح کریں آپ عرب لوگوں کو شرک سے بعد رکھ کر ان کو توحید کی تعلیم دیویں ان کو موحد بنانے اور ان کی اصلاح کریں اخلاقی عملی عقیدے کی لحاظ سے ہر لحاظ سے پہلا درجہ ہے اور یہ اس لیے نہیں کہ آپ کی نبوت عرب تک محدود ہے بلکہ اس لیے کہ دوسرا درجہ آپ کی نبوت کا ہے کہ سارا جہان آپ کا مرید بن جائے کیا بن جائے تو پہلے عربی حضرت کے مرید بنیں گے حضرت کے شاگرد بنیں گے ان کی اصلاح ہوگی تو وہ حضرت کے ساتھ مل کر جماعت بنا کر پورے عالم میں پھیل کر پورے عالم کی اصلاح کریں گے کچھ سمجھ آ رہا ہے پہلا درجہ کیا ہے اصلاح عرب عرب کی اصلاح عرب کی اصلاح کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی نبوت عرب تک محدود ہے بلکہ اس کا اس لیے ہے کہ عربی لوگ بنیں گے تو وہ حضرت کے ساتھ مل کر جماعت جب بنے گی تو وہ پورے عالم میں پھیل کر پورے عالم کی اصلاح کریں گے پہلا درجہ ہے اصلاح عرب دوسرا درجہ ہے باقی اقوام کی اصلاح باقی جتنی قومیں دنیا کے اندر موجود ہیں ان سب کی اصلاح کرنا بات سمجھ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی پیغمبر آئے وہ ایک مخصوص قوم کے مربی بن کر آئے ہو ایک مخصوص قوم کے مربی بن کر آئے مخصوص علاقے کے مربی بن کر آئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے مربی بن کر آئے سارے جہان کے مربی بن کر آئے نا تربیت کرنے والے تھے نا حضرت روحانی تربیت کرنے والے تو سارے جہان کے مربی بن کر آئے سارے جہان کے اندر جتنی قومیں ہیں ساری قومیں حضرت کی زیر تربیت اور آپ ان کے مربی بن کر آئے اور یہ سورہ فاتحہ چونکہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اللہ نے فرمایا لوگوں پہلے تو میں پیغمبر بھیجا کرتا تھا بعض مخصوص قوموں کے اندر اور وہ آ کر ایک مخصوص قوم اور علاقے کی تربیت اور اصلاح کیا کرتے تھے اب میں اپنی رب العالمینی کا اظہار کر رہا ہوں اور ایسا پیغمبر بھیج رہا ہوں جو رب العالمین جو ساری اقوام کی تربیت کرے گا ساری اقوام کی کیا کرے گا تربیت کرے گا جس طرح میں رب العالمین ہوں کہ سارے جہانوں کو پال رہا ہوں اس طرح اب میں پیغمبر بھی وہ بھیج رہا ہوں جو رب العالمین ہے تمام اقوام کی تربیت کرے گا کسی خاص قوم کے ساتھ اس کی تربیت مختص نہیں ہے تمام قوموں کی تربیت کرنے کے لیے آ رہا ہے تو رب العالمین کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عموم نبوت کی طرف اشارہ ہے اور ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے اور تمام اقوام کی تربیت کی طرف اشارہ ہے بات سمجھ آئیے یہ فائدہ ختم ہو گیا اب یہاں ایک نحوی سوال ہے تھوڑا سا کہ رب العالمین جو ہے رب کے بارے میں میں نے کیا کیا کہ یہ کیا ہے مجر ہے اور ایک میں نے عرض کیا کہ یہ بیمانہ اسم فائل ہے ایک قول یہ کہ رب صفت مشبہ کا سیوا ہے اس کا سیوا ہے برن کے وزن پر ربن جو ہے یہ برن کے وزن پر ہے جس طرح بر صفت مشبہ ہے یہ بھی کیا ہے صفت مشبہ ہے بہرحال یہ اضافت لفظیہ ہے رب العالمین کیا ہے اضافت لفظ اللہ جو ہے یہ عارف المعارف ہے اور یہ اضافت لفظیہ ہے اضافت لفظیہ جو ہے وہ ناکیرہ کے حکم میں نہ تعریف کا فائدہ دے اور نہ تخصیص کا تو یہ لفظ اللہ کی صفت کس طرح بن رہا ہے یہ لفظ اللہ تو عارف المعارف ہے اور یہ کیا ہے کیرا ہے تو کل کے سبق میں گزری ہے بات جواب بھی وہی ہے جو کل گزرا ہے غافل نمبر قابل طور پر جواب یہ ہے کہ وہ سیوا صفت کا جو ثبوت اور استمرار پر دلالت کرے کس پر دلالت کرے ہاں تو وہ مارفے کی صفت بن سکتا ہے کیونکہ وہ اضافت لفظیہ نہیں بلکہ تو یہ بیمانہ اس کو فائل کرو یا اس کو اپنی جگہ پر رہنے دو یہ چونکہ اللہ کی صفت ہے اور کل میں نے تفصیل سے سمجھایا تھا کہ اللہ کی تمام صفات جو ہیں وہ ازلی آبادی ہے جس طرح اللہ خود ازلی آبادی ہے اس کی تمام صفات بھی چاہیں ازلی آبادی ہیں اور وہ استمرار اور ثبوت کا فائدہ دیتی ہیں اس لیے یہ مارش کی صفت بن سکتی ہے اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے آگے لفظ ہے الرحمن الرحیم <coughs> میری طرف دیکھو یہ دونوں سیغ صفت کے ہیں الرحمان بھی سیغ صفت ہے اور الرحیم بھی سیغ صفت ہے اور دونوں مبالغے کے لیے ہیں الرحمان بھی مبالغے کے لیے ہے اور الرحیم بھی لیکن الرحمان میں مبالغہ زیادہ ہے الرحیم میں مبالغہ کم ہے اس لیے کہ زیادت اللفظ تدل اعلیٰ زیادت الرحیم کے اندر جو ہے وہ ایک حرف زائد ہے یعنی یا کتنی حرف ایک حرف کون سا اور رحم سے یا زیادہ ہے نا جی اور الرحمان میں دو حرف زائد ہیں ایک الف اور ایک نون کتنی حرف زائد ہیں الرحیم میں کتنی حرف زائد ہیں ایک اور الرحمان میں کتنی زائد ہیں دو اور زیادت اللفظ تدل اعلیٰ زیادت تل اس لیے الرحمان میں مبالغہ زیادہ ہے الرحیم میں مبالغہ کم ہے یہی وجہ ہے کہ لفظ رحمان کا اطلاق سوائے اللہ کے اور کسی پر جائز نہیں ہے رحیم کا اطلاق اللہ کے علاوہ دوسروں پر جائز ہے خود نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آ چکا ہے لیکن رحمان کا اطلاق سوائے اللہ کے اور کسی پر سمجھ رہے ہو یہی وجہ ہے کہ رحمان کو مقدم اور الرحیم کو مؤخر کیا گیا ہے اس لیے کہ جس طرح لفظ اللہ سمجھو بات لفظ اللہ خدا کا ذاتی علم ہے کیا ہے قانون ہے کہ پہلے ذات کا ذکر ہوتا ہے بعد میں صفات کا ذکر ہوتا ہے صفات کا ذکر جو ہوتا ہے وہ ذات کے ذات کے بعد ہوا کرتا ہے تو لفظ اللہ مقدم ہے چونکہ وہ ذات پر دلالت کرتا ہے اس کے بعد الرحمن الرحیم آئے جو صفات پر دلالت کرتے ہیں لیکن اس کے بعد الرحمان کو پہلے کیوں لایا گیا اس لیے کہ یہ بھی بمنزلہ ذاتی عالم ہے چاہے ہے تو صفر لیکن بمنزلہ ذاتی علم کیا چونکہ اللہ کے سوا اور کسی پر نہیں بولا جاتا الرحیم کیونکہ اور اوپر بھی بولا جاتا ہے لیکن الرحمان جب اللہ کے علاوہ اور کسی پر نہیں بولا جاتا گویا بمنزلہ ذاتی علم کے اس لیے اس کو مقدم اور الرحیم کو مؤخر کیا گیا ہے بات سمجھیے ورنہ ترتیب کا تقاضا تھا کہ الرحیم مقدم ہوئے الرحمان کیا ہوئے اس کی وجہ کیا ہے آگے آ رہی ہے انشاءاللہ کہ الرحمان میں مبالغہ زیادہ ہے اور الرحیم میں مبالغہ ابھی میں نے عرض کیا ہے نا ابھی تفصیل آتی ہے انشاءاللہ اور قانون کے ترقی من الادنا الل ترقی من الل من علل الل اعلیٰ اعلی نہیں ادنا نہیں یہ تو تنزلی ہے ترقی جو ہے وہ من الادنا الل اعلیٰ ہوا کرتی ہے تو پہلے الرحیم ہونا چاہیے تھا جو ادنا ہے اس کے بعد الرحمان آنا چاہیے تھا جو اعلیٰ ہے لیکن الرحمان کو مقدم اس لیے کیا گیا کہ یہ بمنزل ذاتی عالم کی ہے اور الرحیم بمنزل کفت کے ہے اس لیے رحمان کو مقدم اور رحیم کو موخر کیا گیا اب سوال یہ ہے کہ الرحمان اور الرحیم ہیں تو دونوں صفت اور دونوں مبالغوں کے لیے ہیں تو ان کا آپس میں کیا فرق ہے الرحمان اور الرحیم کا آپس میں کیا فرق ہے جنہوں نے بیزابی پڑھی ہے انہوں نے ماشاء اللہ یاد کیا ہوا ہے سارا کچھ سمجھا ان کے فرق چار فرق عرض کرنے ہیں کتنی فرق پہلا فرق یہ ہے کہ الرحمان اور الرحیم کا فرق ہے بیتبار کمیت سے بیتبار کمیت سے کس طرح حضرت <clears throat> سمجھو بات الرحمان کا تعلق ہے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ کس کے ساتھ دنیا میں جو نعمتیں ہو رہی ہیں یہ صفت رحمان کا ظہور ہے کس کا ظہور ہے الرحمان کا تعلق کس کے ساتھ ہے بولو صحیح دنیا کے ساتھ ہے سمجھا دنیا میں جو نعمتیں مل رہی ہیں انسانوں کو یہ صفت الرحمان والی کا کیا ہے ظہور ہے اور آپ کو پتا ہے اگلے دن پڑھائے ہو کل اللہ رحمتن و علما وہاں میں نے عرض کیا تھا کل کے سبق میں کہ رحمتن عام رحمت مراد ہے رحمت دنیا کے اندر کافر پر بھی ہو رہی ہے مسلم پر بھی تندرستی والی رحمت وجود والی رحمت سمجھا اور پیسے والی رحمت کپڑے والی مکان والی دولت والی یہ نعمتیں اولاد والی یہ عمومی نعمتیں جو ہیں یہ کافر کے پاس بھی ہیں اور وہ سمجھ رہے ہو اچھا اور الرحیم کا تعلق جو ہے وہ آخرت کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے آخرت کے ساتھ ہے اور آخرت کے اندر نعمتیں جو ہیں فقط کس کو ملیں گی کن کو مومنین کو کفار محروم ہوں گے خال ستنگ یوم القیامہ قرآن میں ہے بے کو آ منو خال ستنگ یوم القیامہ مومنین کے لیے نعمتیں ہوں گی صرف کفار کے لیے نہیں ہوں گی تو دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ ظہور ہے صفت رحمان والی کا اس کا تعلق دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ہے اور دنیا میں کافر مسلم ہر ایک پر رحمت ہو رہی ہے اور الرحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے آخرت میں فقط رحمت کس پر ہوگی کن پر ہوگی مومنین پر ہوگی تو رحمان کے مرحومین زیادہ ہیں اور رحیم کے مرحومین کم ہیں آپ کو سمجھیے بات رحمان کے مرحومین زیادہ ہے کیونکہ اس کے مرحومین کفار بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں کیونکہ اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور رحیم سے مرحومین کیا ہیں کم ہیں کیونکہ اس کے اس کا تعلق مومنین کے ساتھ ہے صرف ایمان والے اس کا ظہور ہے وہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمان کے مرحومین زیادہ ہو گئے رحیم کے مرحومین کم ہو گئے تو اس طرح رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے رحیم کے اندر مبالغہ کم ہے یہ ہے فرق بے اعتبار کمیت فرق بے اعتبار کمیت کے یعنی مقدار کے لحاظ سے بات سمجھیے اور دوسرا فرق دوسرا فرق یہ ہے کہ الرحمان الرحیم کا فرق ہے کیفیت کے کس کے بے اعتبار سنو بات رحمان کا تعلق ہے بڑی نعمتوں کے ساتھ کس کے ساتھ اور رحیم کا تعلق ہے چھوٹی نعمتوں کے ساتھ رحمان کا تعلق ہے اور رحیم کا تعلق ہے چھوٹی نعمتوں کے ساتھ تو رحمان کا تعلق جب بڑی نعمتوں کے ساتھ ہوا تو اس میں قوت آ گئی نا جی رحیم کا تعلق چھوٹی نعمتوں کے ساتھ ہوا تو اس کے اندر ذوف آ گیا قوت اور ضوف کا فرق ہے اس کو کہتے ہیں کیفیت کا فرق کس کا فرق کہ رحمان کا تعلق بڑی نعمتوں سے ہے رحیم کا تعلق چھوٹی نعمتوں سے ہے تو اس طرح یہ کیفیت کا فرق آ گیا کہ رحمان والی رحمت کے اندر قوت ہے رحیم والی رحمت کے اندر کیا ہے اس کی بہ نسبت ضعف ہے یہ دوسرا فرق ہے یہ فرق کون سا ہے کیفیت والا بات سمجھ جی؟ اب ایک سوال بھی حل کر دوں سوال یہ ہے کہ جب الرحیم کا تعلق صرف مؤمنین کے ساتھ ہے اور چھوٹی نعمتوں کے ساتھ ہے تو پھر اس میں مبالغہ کیسے ہوا سمجھ رہے ہو اس میں تو کمی آ گئی دفعہ آ گیا کہ اس سے مراد فقط مومنین ہے مومنین پر جو رحمت ہے رحیم میں وہی مراد ہے اور نمبر دو یہ کہ اس سے چھوٹی رحمتیں مراد ہیں تو پھر اس میں مبالغہ کس طرح ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ مبالغہ ہے بیت بار دوام کے بیتبار بار وہ نعمتیں جو مومنین کو ملیں گی وہ کیا ہوں گی دائمہ ہوں گی کبھی منقطع نہیں ہوں گی سمجھا لا ممنوع آتی والا مکتو لا مکتو آتی والا ممنوع نہ کبھی ختم ہوں گی نہ کبھی انہیں منع کیا جائے گا تو چونکہ ان میں دوام ہے اس دوام کی وجہ سے اس میں کیا آ رہا ہے موبائل آ رہا ہے بات سمجھیے جی؟ یہ دو فرق بیداوی شریف میں تم نے پڑھے ہیں اور تیسرا فرق عرض کر رہا ہوں اب مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالیٰ جنہیں نے جو فرق بیان فرمایا ہے فرماتے ہیں رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جس کی رحمت ہر ہر شے پر ہوئے جہان کا ذرہ ذرہ اس کی رحمت سے مستفید ہووے اور کوئی چیز اس کی رحمت سے باہر نہ ہوئے اس کو کیا کہتے ہیں رحمان اور رحیم اس رحم کرنے والے کو کہتے ہیں کہ رحمت اس کی صفت لازمہ ہوئے کبھی اس سے منفق اور جدا نہ ہوئے ہار رہ نہ ہوئے بلکہ کیا ہوئے بلکہ کیا ہوئے لازمہ ہوئے رحمان اس رحم کرنے والے کو کہتے ہیں جس کی رحمت کیا ہوئے ہوئے عام عام کیا ہوئے کہ کوئی چیز اس کی رحمت سے خارج نہ ہو اور رحیم اس رحم کرنے والے کو کہتے ہیں کہ رحمت جس کی صفت لازمہ ہوئے غیر منفقہ ہوئے جو کبھی اس سے جدا نہ ہوئے اب اللہ نے اپنے آپ کو فرمایا الرحمان الرحیم اس کا مطلب یہ بن گیا مجموعی طور پر کہ لوگوں جہان کا کوئی ذرہ میری رحمت سے خارج ہر ہر چیز پر میری رحمت ہے اور یہ میری رحمت جو ہے یہ میری صفت لازمہ ہے کبھی مجھ سے جدا نہیں ہوتی ہر آن کے اندر میں رحمت کر رہا بات سمجھے یہ کتنی فرق ہوگا چوتھا فرق اب عرض کر رہا ہوں جو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے وہ بھی بڑا لطیف ہے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمہ اللہ کے بھی شاگرد ہیں تفسیر کے اندر اور حضرت مولانا لاہوری رحم اللہ شاگرد مولانا سندھی کے صرف شاگرد نہیں بلکہ مربوب بھی ہیں سمجھا جی؟ اس لیے ان کی توجیہات بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں مولانا سندھی رحم اللہ نے جو فرق عرض کیا وہ بڑا عجیب ہے سمجھنے کی ضرورت ہے آپ فرماتے ہیں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو انسان کے سامنے دو شفقتیں ہوتی ہیں کتنی شفقتیں ہوتی ہیں دو ایک شفقت پدریا باپ کی شفقت باپ بھی تو مہربان ہوتا ہے نا اپنی اولاد کا اور دوسری شفقت ہوتی ہے مادریا کتنی شفقتیں ہو گئی پدریا اور مادریا لیکن دونوں شفقتوں کا زمین و آسمان کا فرق ہے آپس میں چاہے فرق ہے وہ کس طرح بھائی پدری شفقت کا تقاضا یہ ہے باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا مصیبت برداشت کرے دکھ برداشت کرے تکلیف برداشت کرے استاد سے مار کھائے بھوک برداشت کرے لیکن کوئی کمال حاصل کرے کیا کرے باپ یہی چاہتا ہے کہ میری اولاد فارغ اور نکم ہی نہ رہے بلکہ کیا حاصل کرے کمال حاصل کرے خا دینی خا دنیاوی کمال حاصل کرے یہی وجہ ہے کہ استاد مارتا ہے بیٹے کو لیکن باپ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے پھر پکڑ کے پہنچاتا ہے ایسے نہیں ہے بہرحال باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا مصیبتیں بھی برداشت کرے تکلیفیں بھی برداشت کرے بھوک بھی برداشت کرے مار بھی کھائے لیکن کوئی کمال حاصل کرے کوئی ہنر حاصل کرے عالم دین بنے مفتی بنے قاضی بنے یا کوئی ڈاکٹر انجینئر بنے اور خالی نہ رہے اور ماں کیا کہتی ہے ماں کہتی ہے خدا کرے میرے بیٹے کو گرم ہوا کبھی نہ لگے سمجھ رہے ہو میرا بیٹا جتنا نقصان کرے سو کرے سمجھا قتل کرے غلط کام کرے لڑائی جھگڑا فساد دنگا کرے کچھ بھی کرے لیکن میرے بیٹے کو کوئی ہاتھ نہ لگائے میرے بیٹے کو کبھی ڈنڈا نہ لگے میرے بیٹے کو کبھی کوئی دھڑکا نہ دے سمجھا نا یہی وجہ ہے کہ استاد جب مارتا ہے تو باپ نہیں جھگڑتا عورتیں جھگڑتی ہیں زیادہ عورتیں جھگڑا زیادہ کرتی ہیں باپ جھگڑا نہیں کرتا کیونکہ باپ سمجھتا ہے کہ بغیر مار کھانے کے کوئی کمال نہیں ملتا ماں کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو خدا کرے کبھی یہ بیمار نہ ہو کبھی اس کو گرمی نہ لگے کبھی سردی نہ لگے اس کو کوئی بولے نہ زیادہ یہ ہمیشہ عیش میں خوش رہے گا یہ ہے نہیں ہے کتنی شفقتیں ہیں ایک پدری اور ایک مادری سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح تم نے پڑھا ہے کہ رحمان کا تعلق ہے دنیا کے ساتھ فرماتے ہیں دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے کدری شفقت کا اظہار فرمایا ہے کس کا اظہار فرمایا فلاقت ہے مل آپ کا بات ہے بما ادرا کا مل اللہ فرماتے ہیں پرخار وادی میں انسان داخل ہوگا تو کچھ بنے گا با کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان جو بڑا ہی دشوار گزار راستہ ہو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں با اللہ فرماتے ہیں لقد خلق نل انسان فی کبڈ ہم نے انسان کو پہلے ہی تکلیف کے لیے کیا ہے جیسے تیسے پانچ وقت میرے در کی حاضری دے ہوئے جہاد میں جائے پیسہ ہے تو زکات دے ہوئے سمجھا استاد سے مار کھائے یہ کرے وہ کرے تکلیفیں برداشت کرے اور کچھ کمال حاصل کرے اور کچھ کمال حاصل کرے لیکن جب انسان آخرت میں جائے گا اور جنت کا داخلہ اللہ ہم سب کو نصیب فرماوے بلا حساب و کتاب جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت میں مادری شفقت کا اظہار فرمائے کون سی شفقت ہوگی مادری شفقت ہوگی کہ مومن کو کبھی گرم ہوا نہ لگے کبھی پیاس نہ لگے سمجھا جو کچھ خواہش ہو وہ فوراً حاضر ہو جائے تو دنیا کے اندر اللہ الرحمان ہے اس نے پدری شفقت کا اظہار فرمایا ہے اور فرمایا کہ تکلیف تکلیف تکلیف تکلیفیں برداشت کرو مصیبتیں برداشت کرو اور کچھ کمال حاصل کرو مادری شفقت کا اظہار فرمائیں گے کہ جنت کے اندر کسی مومن کو کوئی تکلیف نہ پہنچے کتنے فرق ہو گئے چار تو وقت بہت رہتا ہے اللہ سوال عرض کر دو پھر بس کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ الرحمن الرحیم میں تکرار کیوں ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے پھر آگے الحمد للہ الرحمن الرحیم یہ دوسری مرتبہ کیوں آیا ہے ایک ہی جگہ پر دو مرتبہ آیا ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ سوال حنفیوں پر نہیں ہوتا اس لیے کہ ہنفی کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ کا حصہ نہیں ہے یہ الگ آیت ہے مستقل اور شفاف اور دوسرے حضرات جو کہتے ہیں کہ بسم اللہ فاتحہ کا چاہے جب ہے یہ ان پر سوال آتا ہے بات سمجھ ہے جواب کیا آیا جواب یہ آیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فاتحہ کا حصہ نہیں یہ الگ چیز ہے اور فاتحہ کیا ہے الگ چیز ہے اس لیے فلاں رہا سمجھ رہے ہو رہے شفاف انہوں نے کیا جواب دیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ بابا یہ بات بڑی اہم ہے یہ بات کیا ہے اور اگلے دن کل پر آئے سبق میں کہ جو بات اہم ہوتی ہے انسان اسے بار بار کہتا ہے تاکہ اذہان میں پختہ ہوئے الرحمن الرحیم والی بات مرکزی بات ہے کہ لوگوں دنیا کی ہر نعمت میں دے رہا ہوں اور کوئی نہیں دے رہا آخرت کی ہر نعمت بھی میں دوں گا اور بڑی نعمت بھی میں دے رہا ہوں اور چھوٹی نعمت بھی میں دے رہا ہوں اس لیے عبادت اور پکار کے لائق بھی میں ہوں اور کوئی نہیں اس لیے اس میں تکرار کیا گیا الحمد بالله <coughs> نستعين نستا ایک دن سراپل نستا پراپل لگی ہے ان کا مطلب پہلا فائدہ یاد کرنا ہے یہاں دو کی راتیں ہیں دونوں متواتر ہیں یوم الدین اور دوسری مالے کے یوم الدین دونوں کی راتیں متواتر ہیں مالے کے یوم الدین بھی اور مالے کے یوم الدین بھی مالک اور ملک کا کچھ فرق ہے بعد مفسرین کرام نے لفظ مالک کو ترجیح دی ہے بعد نے لفظ ملک کو لیکن محققین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے ہر شہر کا مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب کے اندر دونوں فستے برابر ہیں دونوں موجود ہیں پہلا فائدہ یہاں یہ عرض کرنا ہے کہ یہاں اللہ نے مالے یوم الدین یا مالے یوم الدین فرمایا اور قاضی یوم الدین نہیں فرمایا حاکم میں یوم الدین نہیں فرمایا اس کی کیا وجہ ہے لفظ مالک بولا ہے اور قاضی اور حاکم نہیں بولا اس کی کیا وجہ ہے تو جناب اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی اور حاکم جتنے بھی وسیع الاختیارات ہو جائیں پھر بھی وہ محکوم ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں بادشاہ ان کا حاکم ہوتا ہے مالک اور بادشاہ کے وہ محکوم بنتے ہیں قاضی کے اختیارات جتنی بھی ہو جائیں حاکم کے اختیارات جتنی بھی بڑھ جائیں پھر بھی وہ ہیں بادشاہ کے تحت سمجھا وہ کل مختار نہیں ہوا کرتے اس لیے اللہ پاک نے اپنے آپ کو کیا فرمایا ہے مالک اور ملک فرمایا کہ میں قاضی نہیں ہوں گا فقط قیامت کے دن کا فقط حاکم نہیں ہوں گا بلکہ میں مالک اور ملک ہوں گا بات ہو گئی آگے ہے لفظ الدین کا مالک یوم الدین دین کا لفظ جو ہے اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں ایک اب الدین کا پکار بھی آتا ہے دین کا معنی پکارنا پڑھے حامی مومن کے اندر فد اللہ لہ الدین دین کا معنی بہت پکار کیا تھا اور دوسرا معنی حضرت دین کا عبادت بھی آتا ہے دین کا معنی عبادت جس طرح سورہ زمر میں پڑھیں گے ان شاء اللہ آئے گا فاب دلہ مخل الدین عبادت کر تو اللہ کی خالص کرنے والا اس کے لیے اخبار کو اللہ الدین الخالص اس سے پہلے آیا ہے خدا کے اندر بالکل تو دین کا دوسرا معنی کیا ہوتا ہے عبادت ہوتا ہے اور تیسرا معنی دین کا حضرت سارا مذہب اسلام بھی ہے مذہب سمجھا کہ مذہب بھی مانا ہوتا ہے دین کا قرآن پاک میں آیا ہے تک غیر الاسلام دینا وہ انسان جو اسلام کے علاوہ اور کوئی مذہب طلب کرے گا یہاں دین الفراد مذہب ہے کتنی معنی ہو گئے دین اور چوتھا معنی دین کا ہوتا ہے جزا اعمال کی جزا جزا کو بھی دین کہتے ہیں سمجھا کہ دیوان ہماسے میں تم نے پڑھا ہے سمجھا سمجھا ہوں کما کہ وہاں یہ آئے ہیں بہرحال دین کا چوتھا معنی جو ہے وہ جزا بھی ہوتا ہے اور یہاں وہی چوتھا معنی مراد ہے مالک یوم الدین مالک ہوگا دن جزا کا جزا والے دن کا وہ مالک ہوگا بس یہ فائدہ بھی ختم ہو گیا اور فائدہ میری طرف دیکھو الحمد للہ الحمد للہ ساری تعریفیں اللہ پاک کے لیے ما فوق الاسباب تعریفیں ساری کس کے لیے ہیں یہ دعویٰ ہے تعریفیں جو ہم صرف اللہ کی کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ تعریف کسی ہستی کی جو ہوتی ہے یا احسانات سابقہ کی وجہ سے یا احسانات موجودہ کی وجہ سے یا احسانات مستقبلہ کی وجہ سے یا احسانات سابقہ یا احسانات موجودہ یا احسانات مستقبلہ کہ یا اس کے احسانات تھے ماضی کے اندر ان کو یاد کر کے اس کی تعریف کی جائے یا اب اس کے احسانات ہیں ان کو یاد کر کے اس کی تعریف کی جائے اور یا مستقبل میں احسان ہونے والا ہے اس کو یاد کر کے اس کی تعریف کی جائے تو الحمدللہ کے بعد رب العالمین اس کے اندر احسانات سابقہ کی طرف اشارہ ہے کہ ہم بالکل چھوٹے پیدا ہوئے تھے اللہ نے ہمیں پال پال کے جوان بنا دیا ہے سمجھ رہے ہو رب العالمین یہ احسانات سابقہ کی طرف اشارہ ہے اور الرحمن الرحیم اس کے اندر احسانات موجودہ کی طرف اشارہ ہے کہ اب چھوٹی بڑی رحمتیں جتنی ہو رہی ہیں وہ بھی کون دے رہا ہے اللہ پاک دے رہا ہے اس کے اندر احسانات موجودہ کی طرف اشارہ ہے اور مالک یوم الدین اس کے اندر احسانات مستقبلہ کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن جو احسان ہوگا وہ بھی اللہ ہی کرے گا کیونکہ قیامت کے دن کا مالک وہی ہے بات سنیے اب یہ رقط عرض کر رہا ہوں الحمدللہ للہ ہے سمجھا تھی کہ ساری تاریخیں اللہ کے لیے ہیں اب میں نے کیا کہ تعریف جو کی جاتی ہے یا احسانات سابقہ یا موجودہ اور یا مستقبلہ کی وجہ سے تو رب العالمین احسانات سابقہ کی طرف اشارہ ہے اللہ ہمارے ذہین احسانات موجودہ کی طرف اور مالک یوم الدین احسانات مستقبلہ کی طرف اشارہ ہے اور یہ تین علتیں ہیں الحمدللہ کی اللہ کے لیے ساری تعریفیں کیوں ہیں اس لیے کہ سابقہ احسانات بھی اس کے ہیں موجودہ احسانات بھی اس کے ہیں اور مستقبل احسانات بھی اس کے ہیں بات بھی اس کے دوسرا طریقہ دوسری تقریر الحمد رب العالمین ساری حمدیں ہیں اللہ کے لیے جو رب ال جو رب العالمین ہے اور ربوبیت کے اندر حضرت دو کام ہوتے ہیں کتنے کام ہوتے ہیں دو اگر وہ بچہ جی غلط کام کرے تو اس کو ادب سکھانا بھی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ادب بھی سکھایا جاتا ہے نا بعض کا زبان کے ذریعے بعض کا زارا بائی جذربوں کے ذریعے سمجھا نا سر اور اس پر مہربانی اور عنایت بھی کی جاتی ہے شفقت بھی کی جاتی ہے تو تربیت کے اندر کتنی چیزیں ہو گئیں دو ایک شفقت اور مہربانی اور ایک تعدیب چاہے ادب سکھانا کہ جب کوئی غلطی ہو جائے تو ادب سکھایا جائے تو رب العالمین میں جب تربیت کا ذکر آیا اس کے بعد الرحمن الرحیم کے اندر شفقت کا ذکر ہے کس کا ذکر ہے شفقت کا اور مالک